اللہ میں بحث سے ہو رہی تھی کہ جن لوگوں تک اسلام نہیں پہنچا اور وہ لوگ کسی پہاڑ پیدا ہوئے یا کسی غار میں پیدا ہوئے یا پھر اسلام پہنچا اور ان کی اپنی زبان نہیں پہنچا تو ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوگا اور یہ کیا تھا کہ اشاعرہ ماسریفیا نے اس بات کا اختلاف ہے اور حنفی ماسریفی حضرات کا مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں وہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کا قائم ہو بس اس سے اتنا پتا ہو کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے اور یہ معمولی سی معرفت بھی کہا جو ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت جو ہے وہ عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی اس کے لیے بھی ضروری ہے اور نکیوں میں بھی بہت سے حضرات طرف گئے حضرت مجدد سرندی رحمت اللہ علیہ کی شہرت یہ ہے کہ بہت بڑے صوفی تھے اس میں شبہ نہیں کہ تصور میں ان کے دور میں ان جیسا کوئی آدمی شاید نہیں تھا اور اپنی معرفت کا بڑا انہیں نصیب فرمایا تھا اور ہندوستان پورے کی وہ آزادی اور اس میں دین کی حکمرانی اور دین کا غلبہ جو کئی صدیوں تک مزید آگے بڑھ گیا اور پم جدید اللہ علیہ کی مسائل سے کی تھی اور ان کی کاوشوں کی یہ کا نتیجہ تھا جو لوگوں نے دیکھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجدد رحمۃ اللہ علیہ فقیر بھی بہت بڑے اور ان میں کلام میں جب وہ کلام کی مبارک کرتے ہیں اپنے مکتوبات میں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ایک مکمل آدمی دنیا میں بھیجا کہ تصوف علم فلم کلام ففا تفصیل اور ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام مجھے دیا تھا تو حضرت نے اس مسئلے میں ماتریکیا کو چھوڑ کے عشاعرہ کا موقف اختیار کیا اور حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ ماتریکیوں نے یہ موقف کیسے اختیار کر دیا کہ اللہ کی معرفت کے لیے تنہا عقل کافی ہے یہ ٹھیک ہے کہ عقل شریعت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے اور عقل کے ذریعے ہم چیزیں ثابت کرتے ہیں لیکن عقیدہ اور عقیدہ بھی اللہ کی ذات کا اطلاع اور اس کی صفات کی معرفت یہ اتنا بڑا عقیدہ ہے کہ اس میں عقل تنہا کام نہیں آ سکتی جب تک کہ نبوت ساتھ نہ ہو اس سے پہلے گزر حضرت رحمت اللہ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو دو چیزیں سامنے آتی ہیں ایک چیز تو یہ سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالی کی معرفت کی سمجھ بوجھ حاصل ہونا یا انسان کا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ہے اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اقار جو انسان کرتا ہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں اس کی بنیاد اس پہ رکھتی ہے یا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی معرفت ہے اس کے بعد نماز پڑھنا روزہ رکھنا جھوٹ نہ بولنا برائی نہ کرنا غلط کام نہ کرنا اور نیک نیکی کے کام کرنا یہ سب کا سب نبوت کے ساتھ مرتب ہے نبوت کے ساتھ اس کا رب جڑا ہو انبیاء علیہ السلام کہتے تھے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے تو لوگ جھوٹ ہی بولا کرتے اور یہ کہتے تھے کہ شراب پینا اچھی بات ہے تو لوگ شراب نہیں پیا کرتے بات کے اس طرف نہیں ہے مذہبی کہتے ہیں کہ آوام میں خود خوبصورتی اور بدسورتی پائی جاتی نبوت نہ بھی ہو تو بھی ایک شریف آدمی اس کے لیے جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہے نبوت نہ بھی ہوتی تو بھی کسی کو کہنا کہ کسی کے ماں سے جائیداد پہ قبضہ کر لو اور اپنے ہمسایوں کے گھر پہ قبضہ کر لو کوئی بھی نہ کرتا اس لیے کہ شرافت کے خلاف ہے تو وہ کہتے ہیں نبوت کی ضرورت تو پیش آتی ہے لیکن ہم کلی طور پہ زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کو نبوت کے حوالے نہیں کرتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے تمہیں اس کی بنیاد پر بھی تم فیصلہ کر لیتے ہو چاہے تمہیں رسالت کا پیغام پہنچا ہے یا نہیں پہنچا تم خود فیصلہ کر لیتے ہو کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا اور اس کو اللہ علیہ نے آگے چل کے جب اللہ جگہ بڑی تفصیل سے بھی بیان کیا ہے اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو انہوں نے عربوں کے پورے معاشرے کو نہیں بدلا جو قوانین قدیم سے چلے آتے تھے اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ قوانین اپنی جگہ پر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے شعور دیا ہے مثلا اس میں دو تین مثالیں آپ دیکھیے یہ بات تاریخ میں آئی ہے کہ دس اونٹ ایک آدمی کے دیت کی قتل ہو جاتا تھا دس تم دے دیتے تھے بس ٹھیک ہے اگر آپ دس اونٹ پہ ہو جاتے ہیں بات یہ آئی بس مسلم نے نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں اللہ تعالیٰ دس بیٹے دے دیں تو ایک بیٹے کو قربان کر دیں گے اب جب عبداللہ کو قربانی کے لیے لے کے چلے تو ان کی بہنیں ہوئی اور حلقوں میں سب جو قبیلے میں ان کے تھے اجزا ارباب پریشان ہوئے اور اس کا اشارہ بیٹا بہت اچھا ہے میں اس سے ذبح کروں نے کہا نہیں میں نے نظر مانی ہے اور میں بیٹے کو ذبح کروں گا بحث واضح کے بعد یہ طے ہوا کہ کاہن جو ہیں ان سے پوچھو کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں تو کاہنوں سے پوچھا گیا انہوں نے آسان ترکیب بتا دی انہوں نے کہا ایک طرف عبداللہ کا نام ڈالو اور دس اونٹ اور پرچی نکالو کیا نکلتی ہے اگر عبداللہ کے نام کی پرچی نکلے تو بیس اونٹ بڑھا دے دس کی بجائے تیس کر دینا پھر تیس کر دینا پھر چالیس کر دینا پرچیاں ڈالتے رہے ہر مرتبہ اللہ کا نام ڈرتا رہا اور سب کہتے رہے یہ اللہ کی طرف سے آپ جب سو اونٹ کی پرچی ڈالی تو وہ اونٹوں والی پرچی نکلا تو اربوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کی نیت خدا کے یہاں سو ہے خدا چاہتا ہے کہ اگر تم سے قتل ہو جائے تو اس کے عبت میں سو اونٹ پر سلا کرو یا سو اونٹ دیا کرو تو جو ان کی قدیم سے ایک قانون اور رسم چلی آ رہی تھی انہوں نے اس کو بدل دیا اور آئندہ سے سو اونٹ ایک آدمی کے عوض میں ہونے لگے اسی لیے وہ جو روایت آئی ہے عیسائی وغیرہ میں ہر جگہ کسامت کے بعد میں کہ جب میت کا پتہ نہ چلے کہ کون اسے مار گیا ہے محلے والے اس کے ان کے صبح گلاس دیکھی ہے جنگل میں گلاس پڑی تھی پتہ نہیں کون مار گیا کیا ہوا ہے تو شریعت اس پہ قسامت کے باپ کو بتاتی ہے قسامت کا باپ یہ ہے کہ قرب و جواب کے محلے کے پچاس آدمیوں کو جمع کر لیا جائے اور وہ اللہ کے نام کی قسم کھائیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ کس نے اسے قتل کیا ہے اور پھر وہ قتل سے فارغ ہو گئے تو حکومت اس کی دیت ادا کر دے کچھ روایات جتنی آتی ہیں اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ سو اونٹ کی یہ تعداد متعین ہوئی تھی جب رس دلہ کا معاملہ یہ پیش آیا اور اس کے بعد ابو جو تھے اور کی باقی جو اولاد تھی یہ سو اونٹوں پہ فیصلے کیا سکتے اب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا تو آپ نے سو ہسٹوں کی اس دیت کو بالکل تبدیل نہیں فرمایا تبدیل اگر کرنا ہوتا تو حقیقت میں اللہ کرتا کیونکہ حقیقت میں شریعت اور قانون کو بنانے والا اللہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نافذ کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس میں شریعت ہی بنا سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ایک سو کچھ ایک سو ایک اونٹ ہوں گے یا دینار میں اونٹ ہوں گے وہ تو جو کچھ بھی کہتے تھے اللہ جی کی طرف سے ہوتا تھا مقدمے میں انہوں نے فیصلہ کیا وہ فیصلہ اللہ کو نہیں پسند آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب پرندہ اللہ سے معافی مانگی ولا تخل خواہشین خصیمہ اور ولا تخل خواہدین خطیمہ اور آپ ان چوروں کی طرف مت ہو جائیں ان کے طرف دار مت بنے فیصلہ کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قریب تک اس یہودی کا ہاتھ کٹ جاتا اور فیصلہ ہو جاتا اللہ نے بھائی نازل کرنا بھی اس سے پتہ چلتا ہے ان چیزوں سے بہت ڈرائے ہیں اس سے ہمارے زمانے میں یہ جو جن حضرات کے تعلق بریلوی کے پاس سے ہے انہوں نے بہت کتابیں اس موضوع پہ لکھتی ہیں اور ساری احادیث کچھ جگہ جمع کر دی ہیں ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا جیسے چاہتے شریعت بنا لیتے اور حلفی نے جو اصول کی مباحث لکھی ہیں القدیر ابن حمام رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے انہوں نے صاف اس بات کو لکھا ہے کہ شریعت اللہ ہی بناتا تھا اللہ ہی بتاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب نہیں تھا اور جتنی احادیث اور آیات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت بتا دی ہے بنا دی تو وہ آنند آنند بڑھ گئی ہے اللہ کی طرف سے دل کے عام ہو جاتا تھا ایسی چیزیں تھی تب بتا دیتے مثلاً آپ نے کہہ دیا کہ اگر میں کہہ دوں کہ تم پہ حج فرض ہے تو تم پہ ہر سال حج فرض ہو جاتا وہ کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ وسلم شریعت میں حج میں کمی بیشی کر سکتے تھے کہا کہتے ہیں ایسے نہیں ہے وہ تو دل پہ نازل ہوتی تھی وہی ظاہر میں نظر نہیں آتا تھا منع کر دیا گیا کہ آپ ہاں نہ کریں اپنے آنے کی ایک آدمی نے پوچھا کہ ہر سال حج فرض ہے آپ چھپرے دو بار تین بار پوچھا آپ نے اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا کہ تم کب کر سکتے تو حقیقت میں شاعر اللہ اللہ ہی ہے جو آپ کا کو نازل کرتا ہے اور قانون بناتا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا سو اونٹوں پہ لوگوں نے اتفاق کیا ہوا تھا پہلے سے اگر یہ خلاف ہوتا اللہ کی منشا اور رضا کے اللہ بڑی نازک کر دیتا کہ سو نہیں دو سو اونٹ رکھ دیجیے پچاس اونٹ کر دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سو اونٹ پہ فیصلہ کرنایا کتنے ہی فیصلے ایسے آتے ہیں کہ سو اونٹ پہ فیصلہ ہو گیا یہاں اس کے باوجود اشتہار اور یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم نے لیے دنیا میں اگر کوئی فکا قابل ہے کہ اس جدید دور میں بھی نافذ کی جائے تو مالکی فکا ہے اور حنفی فکا اس لیے کہ مالکی فکا اسپین میں فرانس میں افریقہ میں اس کے مطابق فیصلے ہوتے رہے وقت تبدیل ہوتا رہا ساتھ ساتھ ان کے علماء اشتہاد کرتے رہے حکومت کی سطح پر ورنہ چھوٹا موٹا اشتہار دماغ حضور روزہ تہارت کے مسائل اس جگہ ہی رہا ہے لیکن حکمرانوں کو جو مسائل آ کرے میں اتحاد یا مالکیوں نے کیا یا انفیوں نے کیا اب انفیوں کو دیکھیں سو اونٹ کی بیت جمع پر رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں کہ سو اونٹ دیں گے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جتنے پہ تمہارا آپس میں معاہدہ ہو جاتا ہے بس وہی چیز اور یہ سب سے آسان چیز تو ان کی قیمت اب دیکھیں لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ آدمی کہتے ہیں ڈیڑھ لاکھ تو میں نے کیا کرنا بندہ مارا گیا اس کی وجہ سے بھی قتل کرو وہ کہتے ہیں دس لاکھ لے اور ہماری جان چھوڑو ہمارے آدمی کو نہ مارو وہ کہتے ہیں جی، پندرہ لاکھ لیتا ہوں بیس لاکھ لیتا ہوں جس پہ فیصلہ ہو جائے امام یوسف رحمت اللہ کے قاضی رہے نا ساری زندگی تو اس لیے وہ ان مسائل کو سمجھتے تھے انہوں نے کر دیا فیصلہ انہوں نے کہا بس جو آپس میں رہتے آپ نے یہی میرے لکھا ہے تو اس لیے اصل میں شاعر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی بتاتے ہیں کہ کیا چیز اللہ کو پسند ہے کیا چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے تو شریعت نے اس سو اونٹ کو قائم رکھا شہر رحمت اللہ آگے چل کر یہ بحث دیکھتے ہیں اور بڑی لمبی کی تفصیل سے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کو نہیں تبدیل کیا بلکہ جو جو چیزیں اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف انہیں تسلیم کر دیا اس کی غور نکال اس میں دونوں پہلو آ جاتے ہیں فتح مکہ سے فتح مکہ کیا اس سے بھی بہت پہلے اسلام کے بالکل آغاز کے دور میں نکاح کے آٹھ طریقے رائے اور یہ حضرت آٹھ طریقوں پر نکاح کرتے تھے قریش کے علاقہ اور وہ نکاح یہ تھا مثلاً ایک بچہ پیدا ہوتا تھا اور کاہن کو بلاتے تھے اور اس سے پوچھتے تھے یہ کس کا بچہ ہے تو کاہن اس کے ہاتھ پاؤں دیکھ کے ہاتھ دیکھ کے بتا دیتا اسلام کا بچہ ہے وہ عورت اسی کی طرف بچے کو منسوخ کر دیتی تھی وہ اس کا شوہر کا نام لاتا تھا یہی بچہ اس کی اولاد سمجھا جاتا کاہن کی بعض چیزوں پہ متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کا اظہار فرمایا اور یہ کامل عربوں کے کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے تھے ساری ساری زندگی کا آنت میں گزری ہوتی تھی تو آشر رضی اللہ کہتی ہیں گھر کی شیف لائے تو ہنس رہے تھے میں نے کہا کہ کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا ابھی زید میں گلی میں باہر بیٹھا ہوا تھا تو زید گزرے ان کے پاؤں ریت پہ لگ گئے ننگے پاؤں چل رہے پھر آخر میں آپ کے اور سامہ گزرا پھر اس کے بعد لاہ اربوں کا قائم گزرا تو میرے سامنے جب آیا تو پاؤں دیکھتا رہا اور پھر اس نے کہا کہ تو پہلے باپ گزرا ہے پھر بیٹا گزرا ہے باپ اور بیٹے کے پاؤں ملتے جلتے یہ کہانیوں کو ایسی مہارت وہ چیز دیکھتے تھے اور اس سے پان لیتے تھے بہت زیادہ ان انگوں میں یہ چیز تھی تو کہانیوں کے ذریعے یہ نکاح کا طریقہ ایک نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ عورت دیکھتی تھی بچے کو اور جس کے ساتھ نسبت جوڑتی تھی بس یہ نکاح بعد میں ہوتا تھا اور بچے کی ولادت پہلے ہو جاتی تھی ایک طریقہ یہ ان کے یہاں نکاح سمجھا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کے باپ کے بارے میں شبہ تھا کہ کون ہے تو آپ نے اس کی پینٹیاں اور اس کے پاؤں دیکھ کے فیصلہ کروایا آپ نے کہا کہ فیصلہ قانونی طور پر الگ تھا قانونی طور پہ آپ نے کہا کہ جس گھر میں پیدا ہوا ہے انہیں کا بچہ ہے قانونی فیصلہ الگ تھا اور بچہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا اور سسر نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے کسی اور نے کہا یہ میرا ہے کیونکہ باندھی کیا پیدا ہوا ہے تو قانونی فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سسر کے حق میں دیا جب سسر کے حق میں دیا تو صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اہل بیوی جو تھی وہ اس بچے کی بہن لگی نا حقیقی لیکن آپ اس بچے کے پنڈیاں دیکھی پاؤں دیکھ کے واپس بھیج دیا اور گھر آ کے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ بچہ جب بڑا ہو جائے تو اس سے پردہ کرنا تو قانونی فیصلے الگ ہوتے ہیں وہ تو ہم ظاہر کی توشی کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں نا لیکن حقیقت میں کیا ہے وہ ممکن ہے الگ ہو اور ممکن ہے نہ وہ ایسی چیز ہے امام منیفا احمد اللہ نے اس بات کو نہیں مانا خیر بحث ہے نکاح کی لیکن ہوتا یہی ہے کہ نکاح آج طریقے رائے تھے یہ قریش مکہ صرف ایک ہی طریقے سے نکاح کرتے تھے اور وہ یہ گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول اور حسم حرکت تعین کرنا یہ چار چیزیں ہوتی تھی ایک تو نکاح کو جو بھی کرے ایجاب اور قبول دو چیزیں اور حق میں تیسری اور ان کے درمیان کوئی بھی عقد جو بنوانے والا ہو یہ جی، چوتھی چیز تھی اس طرح وہ کیا کرتے تھے شریعت نکاح کر مرد اور عورت اقرار کرتے نکاح کا اور گاؤں کی موجودگی میں اور پیسے ہوں تو ان تین چیزوں پہ نکاح ہو جائے گا پیسے نہیں رکھے تو پھر لڑکی کی چچا کا بہنوں وغیرہ کو دیکھیں گے جتنا اس کا حق محض تھا اس حق محض سے اس کا نکاح مانا جائے گا جتنا حق حکم کو دینا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات طریقے منسوخ کر دیے اور صرف ایک طریقے کو باقی رکھا اور یہ طریقہ ہوا ہے جس پہ اپنی نکاح ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاشرہ نہیں بدلا اس میں وہ چیزیں تبدیل کرنا دی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اب اللہ کی مرضی کے خلاف کون سی چیزیں تھیں ماتریدی کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جنہیں ہم اپنی عقل اور غور کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے شریعت ہوتی نہ ہوتی انسان کپڑے پہنے ہی کرتے شریعت ہوتی یا نہ ہوتی لوگ گندگی کھانے سے بچتے شریعت آتی یا نہ آتی لوگ لوٹ مار کرنے سے بچتے جیسے اب اس کی بڑی بات ہے مثال لیں کہ اب بھی دنیا میں کتنی اقوام ایسی ہیں جہاں پر کوئی شریعت نہیں مانتا دہلی ہیں کافر ہیں اس کے باوجود زندگی کا ایک نظام انہوں نے اپنی عقل سے مرتب کر لیا ہے تو آپ زندگی وہاں بھی گزر ہی رہی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک ہے چیز عقیدے کی اور ایک ہے ان آمار کی جب تم یہ کہتے ہو کہ ان آمار میں عقل کا دخل ہے اور عقل کے ذریعے کسی چیز کی خوبصورتی اور بدسورتی کو پہچانا جا سکتا ہے پھر ایک آدمی بدسورتی کے آماد کرتا رہا ایک آدمی خوبصورت آماد کرتا رہا اس کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن یہ دونوں چیزیں آپس میں جمع کیسے ہوں گی وہ بیما کرنا بھی اللہ اور نام ہم رنگ بین کھا ان دو چیزوں کے درمیان ایک اور بات ہے ایک آدمی کا عقیدہ درست ہے آج کے برے ایک آدمی کا عقیدہ غلط ہے کافر ہے آج کے اچھے آج کے جزا ہوگا ملے گی یا نہیں ملے گی کیا ہوگا کیا مطلب ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس انسان کی نیکیاں دیکھی جائیں گی اور گناہ دیکھے جائیں گے اور جتنے ساری کے اس نے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اتنے گناہوں کو قیامت میں معاف کر دے گا لیکن حضرت شاہ صاحب احمد اللہ علیہ ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ اس کے لیے عقیدہ الگ مانا جائے گا اور اعمال الگ مانے جائیں گے عقیدے میں جب حساب کتاب ہوگا تو پتا چلے گا یہ کافر ہے یہ مومن ہے اب اور آماد پہ میں پتہ چلا کہ مومن کے ساری زندگی کے اعمال خراب ہے کافر نے کبھی شراب نہیں پی اس کے آماد اچھے ہیں تو اس کا فیصلہ آمار کا ہوگا شاہ رحمت اللہ نے کہ ہمارے ساتھ گرائیے شاہ صاحب رحمت اللہ نے اس مسئلے کو حل نہیں کیا بس آگے چل پڑے کہتے ہیں وکیل نہ لکل من الامال ونزول القضاء بالایجاب والتعریف اثرا في استحقاق الثواب والعقاب امان نے اللہ نے جن چیزوں کو جائز قرار دیا ہے جن چیزوں کو خدا نے ناجائز قرار دیا ہے تو کیا اس کا انحصار انسانی عقل پہ ہے یا خدا کی وہی پہ ہے وہ نام ہی وہی پہ ہے بس ہماری عقل سے کچھ کام نہیں کرتی کسی کام کی نہیں ماں کہتے ہیں نہیں عقل کا ایک مقام ہے ہم عقل کو بالکل بسے کچھ ڈال نہیں سکتے جو جمع ہو بین جاری نہیں جاہلیت عملہ اس لیے تمہیں حدیث میں دونوں طرف کے درائے ملیں گے کہ ان آمار کی وجہ سے جن کو کافروں نے کفر کے زمانے میں کیا ہے عذاب ہوگا یا نہیں حدیث میں دونوں چیزیں آئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی سے نماز کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا تم جس قبر کے پاس سے بھی گزرو نا تو اسے یہ بشارت دینا کہ جہنم اس کے لیے تیار ہے ہر قبر والے مشرق کو بشارت دوسری طرف دیکھیں تو جنہوں نے اس زمانے میں کفر میں نیکی کے اعمال کیے تھے حکیم ابن نظام رضی اللہ عنہ حاضر اور ان کی رشتہ داری بھی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کے اللہ رسول زمانۂ جاہلیت میں اتنے نیکی کے اعمال کیے میں نے اس کے طور پر اسلم کا علامہ اسلم کا یہ جو اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق دی ہے نا یہ انہیں نیکیوں کی وجہ سے دی ہے جو تم نے زمانے کی اہمیت کی اس کا مطلب ہے کافی تو اس کی نیکی کام آئی ہمارے ساتھ یہی کہتے تھے ساری بحث کے بعد کہتے تھے کہ کافی کی بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی اس کو کام آ جائے گی پھر وہ کہتے تھے اس کو کام یا تو دنیا میں آ جائے گی کہ اللہ کو و طویل ہے نا اس پہ کس چیز پہ مرنا ہے تو اللہ کی نیکی کا حجر سے دنیا میں دے دے گا پیسے کی صورت میں دولت کی صورت میں ترقی کی صورت میں کسی صورت میں دے خدا سے دے دے گا یا وہ کہتے تھے کہ اس کا دوسرا اور یہ ہے کہ مسلمان ہی ہو جائے گا جیسے کہ حدیث میں آ گیا بخاری قاجی میں کہ اسلم تعلام کر جو تم نے اسلام قبول کیا کیا جن نیکیوں کے نتیجے میں جو تم نے زمانہ چاہیے اپنی کی اور تیسرا وہ کہتے تھے کہ قیامت میں کٹوتی ہو جائے گی اس نے جتنے گناہ کیے شراب پی کوئی اور کام کیے ایسے ادھر سے اس کی نیکیاں دیکھ لیں گے کہ انسانوں کے لیے اتنے اچھے اچھے امان کیے وہ معافی ہو جائے گی اور وہ کل عباد کے سلسلے میں بھی بات ذرا کر کے آتی ہے کہ اس نے ظلم کیا ہے دنیا میں یہ چیز کی یہ چیز کی اس نے لوگوں کو قتل کر دیا اس کافی کی نیکیاں جب انصاف سے دیکھی جائیں گی تو اس نے دنیا میں اتنے لوگوں کو قید سے بچا دیا اتنے لوگوں کی مدد کر دی تو پھر آپس میں ان کے آماد کو جوڑ کے خدا فیصلہ کر دے گا لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ نے اس سے کوئی ذکر نہیں کیا کہتے ہیں کہ چار کے دور میں جو انہوں نے نیکی کے کام کیے ہیں اس میں کیا انہیں نفع ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ کہتے ہیں دونوں کو خود ہی ملا لو تو اساتذہ ہمارے اس طرح کہتے تھے کہ کافر کو اس کے نیکی کے اعمال کا نفع ہو اور یہ بہت قریب ترین چیز ہے اب اس جدید دنیا میں جو مسائل اٹھ رہے ہیں نا ان میں بہت بڑے مسائل میں کیا بچے بھی پوچھتے ہیں کہ جی کافر نے بجلی ایجاد کی کیا اس کا مطلب انہیں سواب ملے گا اور بچے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کافر ہے اور نیکیاں کرتا ہے تو اس کا کیا ہوگا تو جتنی بھی ہنفی کو کہا کہ آ رہا ہے اس میں عقل کا اثر بہت ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ انہوں نے شروع سے یہ بات طے کی کہ عقل کا اپنا ایک معیار ہے عقل نبوت سے بڑھ رہی گئی لیکن عقل کو ہم کلیا سن بس سے کچھ بھی نہیں ڈال سکتے عقل سے آراز بھی نہیں کرتے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عقل کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے عقل سے بھی سوچنا پڑتا ہے یہ وہ چیز ہے جس پہ حنفی فقہ نے اصول رکھا پھر جتنے حنفی آتے گئے وہ سب اپنی آپ کو دے دے کہ عقل میں یہ بات آتی ہے عقل میں یہ بات آتی ہے شریعت یہ کہتی ہے عقل یہ کہتی ہے اور اسی سلسلے میں صاحب ہدایہ اللہ نے جو ہدایہ کتاب کی ہے کمال کی کتاب ہے چار ہندوں میں ہر مسئلے پہ وہ کہتا ہے کہ شریعت کا یہ حکم ہے اور دیکھو عقل میں یہ بات آتی ہے شریعت اور عقل دونوں کو ملاتا چلا جاتا ہے اور یہی بات شیخ الاسلام نے بدنی الحمد اللہ نے کی ہے اور اسی لیے نبیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور بہت زبردست بات ان کی انہوں نے کہا سب سے پہلے یہ دیکھو کہ شریعت کا حکم صحیح نقل سے ثابت ہے یا نہیں صحیح طرح نقل ہوا ہے یا نہیں ہوا ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس زمانے میں لوگ چاند پہ پہنچیں گے وہاں کھانے پینے کا سامان نہیں ہوگا آپ سادہ آدمی ہے یقین کر لیتے ہیں آپ کہتے ہیں یار کمال کی بات کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو ڈیڑھ ہزار سال پہلے انہوں نے بتا دیا کوئی ہوتا ہے بدنام زمانہ اس کے بعد جب حدیث سے آتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ حدیث کہاں سے سن لی تم نے یہ کہاں کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کس کتاب میں آئی ہے ٹھیک ہے علماء نے بیان کیا لیکن کس آدمی دین نے بیان کیا کدھر ہے اس کا ثبوت پتہ چلتا ہے حدیث ہی کوئی نہیں ہے تو نبی کہتے ہیں سب سے پہلے تحقیق کرو کہ شریعت نے کام کہا بھی ہے یا نہیں قرآن کی آئے ہے بھی یا نہیں حدیث ہے بھی یا نہیں ایک کہتا ہے قرآن چالیس بار ہیں تو کوئی دیہاتی ہو تو کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے جس نے بھی پارے پڑھا لو چار کر لو چالیس کر لو خدا کی کتاب دوسرا کوئی بڑا کدھر سے چالیس والے ہیں تیس ہیں قرآن کب سے چالیس والے ہوا ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھو کہ شریعت نے یہ کہا بھی ہے یا نہیں کہا ایک آدمی کہتا ہے کہ نلکے سے پانی آ رہا ہے تم نہ آ رہے ہو پانی دوسری طرف سے نالی میں بہ رہا ہے اب نلکا تو بند کر دیا اس کے بعد جب تم نے پانی جسم پہ ڈالا تو جو چھینٹے جا کر اس میں پڑے پانی میں تو پانی ناپاک ہو گئے ایک مفتی یہ مسئلہ سنتا ہے اور کہتا ہے بیٹے اس وقت ناپاک ہوگا جب یہ چھینٹے اس پانی سے زیادہ ہو جائیں پانی پانچ دس کلو ہے چھینٹے کتنے بڑے ایک پاؤ تو ناپاک کیسے ہو جائے گا وہ کہتے ہیں جی ایک چیزہ پڑنے سے بھی ہے وہ کہتے ہیں نہیں اس لیے کہ پانی جاری ہے اوپر سے آ رہا ہے نیچے کی طرف بہ رہا ہے تو یہ جاری پانی ہو گیا نا جاری پانی میں تو جتنے بھی چیزیں پڑ رہے ہیں یہ سب کے سب معاف ہے وہ کہتے جی نلکا بند کر دیا تھا اس کہتا ہے جب نلکا بند کر دیا تھا تو یہ پانی جو حصہ بالٹی میں باقی رہ گیا تھا یہ اس کی جاری پانی کا حصہ ہے یہ ماپ ہے تو اس کے ناپاک ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے زیادہ مقدار میں اس میں گندگی پڑے گی تو پڑی نہیں تو مسئلہ دیکھو عقل کے ذریعے اس نے حل کیا نا یہ جاری پانی کا باقی حصہ ہے تجلیس میں صاحب اللہ نے اس مسئلے پہ بحث تو یہ ہے مسئلہ تو کہتے ہیں سب سے پہلے ہم کو کام کہتے ہیں دیکھو شریعت نے بات بتائی بھی ہے یا یعنی نہیں ایسی نہ لیبر شریعت نے بتائی ہے ٹھیک ہے اب مان اب اس کے بعد سے سوچو تو کہتے ہیں پورے اسلام میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو نقل کے اعتبار سے صحیح ہو اور عقل اپنے شکانے جگہ پر ہو تو عقل اس کو رد کر دے عقل بھی ٹھیک ہونی چاہیے نقل بھی ٹھیک ہونی چاہیے عقل بھی ٹھیک ہونی چاہیے اب عقل تو ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بہتر سے بہتر چیز کوالٹی کی ٹاپ کی چیز ہونی چاہیے زندگی میں ہم کہتے ہیں بات صحیح ہے لیکن کرنے والا کون ہے پتہ چلا وہ شخص پیتا رہتا ہے تو جس شخص پیتا رہتا ہے اس کے تو اپنی عقل ٹھکانے نہیں ہے وہ بات صحیح بھی کرے تو اسے پتہ ہی ہی بات کرنی ہے یا نہیں کرنی گھر جاتا ہے تو کہتے ہیں شدت سے چھڑ پانا دو تو اس سے کوئی پوچھے کہ کما کے کتنا لائے ہو گھر میں پیسے کتنے آتے ہیں تمہیں کیسے سب سے اچھا کھانا پکایا جا سکتا ہے تو خود سوچو وہ کہتا ہے نہیں کھانا اچھا ہونا چاہیے پھر دس آدمی کو جمع کر لے تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ اگر اس کی ماری گئی چرچ پی کے نشہ کر کے کسی بھی وجہ سے اور یہ بات ان کی فقہ نے بہت اس کو لکھا ہے آپ کے جتنے مسائل ہمارے یہاں آتے ہیں نا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی تفصیل نہیں کی جا سکتی مگر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں اور پر نے اس پہ پوری بحث کی ہے کہ ڈپریشن کے مریض کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی ادب اور احترام کے ساتھ ان مفتی حضرات میں کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اس کو بھی پڑھنا چاہیے اس آدمی کی حالت کو بھی دیکھنا چاہیے اب تو جو آتا ہے ہم لکھ دیتے ہیں تین طلاق بس دوسرے ہی اس کو طلاق ہو گئی کو نے اس پہ لکھا ہے کہ انسان پر مایوسی کی کیفیت تاری ہو جائے اور وہ کس درجے تک مایوسی اس کی پہنچ جائے وہ کہتے ہیں کہ کس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن یہ پرانے کہتے تھے جنہوں نے انسانی نفسیات کو بھی غور سے پڑھا تھا اب نہ وہ پڑھتے ہیں نہ جب پڑھتے ہیں یہاں تک سنا ہے کہ اردو کے دیکھ کے فتوے لکھتے ہیں انا انا جمدارا اگر مفتی اصل مساطر جو ہیں ان سے رجوع نہ کر سکے اور میں اردو ہی کے فتوے دیکھ کے تو آخر یہ مشورہ کس نے دیا ہے کہ اس میدان میں طرح بھی فتوا دینے کی اگر ضرورت ہی کیا پیش آ گئی اللہ کرو کوئی اور کام کرو ہزار کام ہے تو اصل مساطر جو ہیں وہ کہا کے اور اصول کی جو کتابیں ہیں اس میں بڑے بڑے عقل مند لوگ تھے وہ کہتے تھے غصہ کس حد تک جائے گا تو طلاق کا حکم نہیں ہوگا تو انسانوں کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے نا تو کہتے ہیں امریکی بخار بڑے یعنی دعوے کی یہ بات کہتے ہیں کہ جو عقل صحیح ہے اور نقل بھی صحیح ہے کہتے ہیں دونوں آپس میں مل جاتے ہیں صحیح عقل کو صحیح نقل رد نہیں کرتی اور صحیح نقل صحیح عقل کو رد نہیں کرتی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس مسئلے کے بعد اب یہ چھیڑا ہے اب اس بات کو کہ وہاں پر انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ اثرات دین کے دین کی پوشیدہ باتیں میں یہ عالم کی جملہ تھی کچھ لوگ ایسے بھی تمہیں ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ان اور لدتم بالمصالح کہ اللہ نے جتنے بھی احکامات دیے اللہ نے جتنے بھی حکم نافذ کیے احکام جتنے بھی ہیں ان میں حکمتیں نکالی جا سکتی ہیں آپ کو زندگی میں ملیں گے لوگ جو کہیں گے نماز پڑھنے میں یہ حکمت ہے روزے میں یہ حکمت ہے بچوں کو مختلف کہتے ہیں کہ بیٹے آپ یہ چیز کھائیں اس میں یہ حکمت ہے یہ چیز آپ لے لیں اس میں یہ حکمت ہے نماز پڑھا کرو صبح اٹھا کرو ورزش کیا کرو اسی طرح شریعت کے بہت سے اقدامات ایسے ہیں جس میں بچوں کو ترغیب دلا کر باقاعدہ لایا جاتا ہے وہ شریعت پہ عمل کرے بچہ کہتا ہے میں وضو کیوں کروں تجھے سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ دھوئیں گے فریش ہو جائیں گے اس طرح مسجد میں جانا چاہیے یہ ایک اپنے پاس سے بات ہے چاہے وہ صحیح ہے لیکن ایک بات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ اندر عامہ یا ترسب علیہ الجزا جہدین قوم رسول میں حیرت انسانی شریعت کے احکامات میں بہت سے لوگ بعض وقتوں میں ایسے ملیں گے جس کی درجے یہ بات مانتے ہیں کہ شریعت کے کاموں میں حکمتیں ہیں اور کی جزا عمل کے ثواب کا ملنا وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی کے لفظ کی کیفیات کیا اور وہ آدمی اپنے لفظ کی کن کیفیات کے ساتھ نہیں کرتا وساس ہو اور یہ ایسی دل کی کیفیات ہوتی ہیں جن سے انسان کرنا سمجھتا بھی ہے بگڑتا بھی ہے

اور دوسری رخ اللہ علیہ قرار ہوتا ہے فقط تمام جسم قرار ہو جاتا ہے اور کیا کوئی دل نے تمہید باندھی ہے اس بات کی کہ شریعت میں اثرات جو ہیں اقامات جو ہیں اس کے پیچھے جو ہیں جس فن کی وجہ سے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے وہ کہتے ہیں اس کے بعد نے یہ طل کیے پھر وہ اس طرف چلے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے کہ شریعت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی اللہ کے کام میں نسل حل ہوتی ہے لیکن یہ جو بڑے بڑے فوائد ہیں وہ کہتے ہیں اعمال کی جزا آدمی کو ملتی ہے کہ دل کی کیفیت کے ساتھ خلاصہ تاریخ کا یہ اور تاریخ میں یہ حدیث سے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی کے دل کی حالت ٹھیک ہوگی تو اس کا جسم سبرا رہے گا دل کی حالت خراب ہوگی جسم خراب ہو جائے گا تو جسم سے جو آمان کرتا ہے اس سے پہلے دل کی کیفیت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ دل کی کیفیت کیا ہے مثلا ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں بڑی خوشی سے نماز پڑھتا ہے صبح اٹھتا ہے فریش ہوتا ہے خزو کرتا ہے بڑے اطمینان سے رکوع اور سجدہ کرتا ہے کوئی اس کو فکر نہیں ہے آقا نہیں ہے قرض کا بوجھ نہیں ہے اولاد کے معاملے میں نہیں ہے پریشانی نہیں ہے کوئی بیمار نہیں ہے گھر میں سب چیزوں پہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے اس کی نماز کی کیفیت اور ایک آدمی جس کو پچاس باتیں سوچنی ہے رات کو وہ سوئے ہی دو گھنٹے اور اس مشکل سے مصیبت سے اٹھتا ہے کہ نماز پڑھے اسی طرح نماز کرتے اترے اور جلدی سو جاؤں اس آدمی کی کیفیت میں یقیناً فرق ہے دل کی حالت میں جب دل کی حالت میں فرق ہے تو جزا بھی فرق پڑے گا جزا بتائی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس اچھی طرح نماز پڑھی اس سے اللہ تعالیٰ زیادہ جزا دے ثواب زیادہ ملے جس نے بدیگی سے نماز پڑھی اس سے کم ثواب ملے اور اس کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ دیگر سے قربانی زیادہ تھا نیند کو قربان کیا اپنی راحت کو قربان کیا اللہ کے لیے قربانی زیادہ تھی تو آپ اسے میں نئے اسباب ملے پازیٹو سائڈ میں نیگیٹو سائڈ میں مگر دل کی حالت جو ہے وہ انسانی اعمال میں بہت مؤثر ہے بہت اثر اچھا ایک آدمی کی دل کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے سامنے قصیدہ اور اس کی شان ہے جتنی مرضی جو مرضی تعریف کر دو اس کو کوئی پرواہ نہیں وہ کسی اور گمان میں مگن ہے اور ایک آدمی سے دو جملے کہہ دو پھر چار کام چاول کرا دو وہ تو پھول کے گپا بن جاتا ہے نا اتنا اچھا مجھے لوگوں نے کہہ دیا اب ان دونوں کے آواز میں فرق ہے کچھ کہہ لو کوئی تعریف کر لو وہ تو چکنا کھڑا ہے صاحب کہ بالکل سے ہی نہیں یہ لوگ مل کے تعریف کریں صاحب ایسے ایسے تنخواہ پڑھا دے تو کہتا ہے نا وہ تو رسول ہے جس کے تحت بڑھانی ہے جتنی مرضی تعریف کرو بچوں مگر مجھے پتا ہے کہ تنخواہ کا پڑھا اور ایک ہے اس کے پاس جاتے ہیں دس آدمی مل کے اور کہتے ہیں ہاں جی بالکل سب کی تنخواہ پڑھا تو بڑا خوش ہوتا ہے تو دونوں کی اصل میں نفس کی کیفیت میں فرق ہے نا اس فرق کی وجہ سے جو ثواب اور عذاب مرتب ہوگا اس کے بھی فرق پڑے گا رامپور میں ایک شادی تھی اور بہت سے بزرگ جمع تھے تونگویر رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ تھے کسی نے حضرت نبر اللہ کیا حضرت آپ نے تو عام سادہ سے کپڑے پہنے اور قاسم صاحب کو دیکھیں اتنے زبردست کپڑے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں تو آپ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ بھی آپ کی طرح آزری ہو جائے حضرت سنتے رہے پھر کسی نے کیا حضرت یہ جو اتنے اچھے اچھے کپڑے ہیں نا یہ سب کچھ لوگوں میں رکاوٹ آ گئی ہے لوگ ان کی طرف جاتے نہیں مرید ہونے بیٹھ ہونے لوگ کہتے ہیں ایسا جیسا جانتے ہو ذرا بس نچلے درجے کا یہ بھی کوئی شہ ہے تو اس نے فرمایا بھائی میں تو اس لیے نہیں پہنتا کہ ذرا سے اچھے کپڑے پہن لوں اور ذرا سے لوگ میری تعریف کر دیں تو کئی دن دماغ نیچے ہی کرتا میرے نام تو یہ حال ہے اور باقی اس شخص کا حال یہ ہے کہ اسے ہندوستان کی سلطنت بھی دے دو نا تو اس کے دل میں رائے برابر فرق نہیں آتا اور وجہ یہ کہ یہ اپنی حقیقت کو جان چکا ہے اور یہ ہوتا ہے آدمی جب اپنی حقیقت کو جان لے تو پھر کبھی تو میں بھی نہیں رہتا اور آدمی کی حقیقت اتنی سی ہے کہ بس ضمانت پہ چل رہا ہے یہ جتنے نوٹ ہیں ضمانت ہی ہے نا ہزار روپئے دس ہزار روپئے اس کے پیچھے بینک میں سونا ہوگا پھر سونا مل جائے گا وہ تو ہوتا بس پچھلے زمانے میں تو بھی نہیں ہوتا یہ سب ضمانت ہی چل رہی ہے ڈالر ہے تو بیگا کی ضمانت ہے کہ یہ ہمارا روپیہ ہے اسی طرح یہ جتنی چیزیں اس کائنات میں ہیں یہ سب کی سب ضمانتیں اصل نہیں اصل وجود فقط اللہ کا ہے باقی سب گارنٹی ہے باقی سب ضمانت یہ لکڑی کی حقیقت میں لکڑی کا وجود ہے ٹھیک ہے اس پہ ایک آدمی آیا رندہ سے لانے کیلے لگانے اس کا آدمی کا بھی وجود ہے اب اس نے جب رندا چلانا شروع کیا کیلے لگائی اس کو کاٹا پیٹا لکڑی کو تو اس کا میز کا ایک سورت نکل آئی یہ سورت کہاں سے آئی یہ سورج کی ضمانت جو ہے وہ اس کے اوزار ہیں اس کے اوزار نے لکڑی پر کام کیا تو سورج پیدا ہوئی ہوتا تو سورج پیدا نہ ہوتی اسی طرح اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا وجود اس لیے ہے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ اس کا وجود ہو اگر نہ اللہ نہ چاہے تو دس دس مرتبہ طلاق دے کے شادی کرنے نہیں اولاد ہوتی اور اللہ اگر چاہے تو ایک ہی شادی کے اولاد دے اس لیے ساری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یہ ضمانت اللہ کیا گارنٹی اس کے علاوہ کچھ نہیں اسی لیے اللہ نے کہا اب نمپے بے ربے کا حملہ ہوا بلکہ اور لوگوں نے یہ نہیں جانا میرے بارے میں کہ ہر چیز کی ضمانت میں یہ دہریے بحث کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے اور اولم جب پھر پہ رکھتے کا انم والا کل شہید سے انہیں نہیں پتا اپنے پرورتگار کا کہ ہر چیز کا ضامن وہ ہے بین القائل ہے اتنا بڑا سمندر ہے یہ دنیا اتنا بڑا خدا حرف ہے اس کی ضمانت اور گارنٹی اللہ ہی ہے کہ ایک تناب اس کی کھول دے خدا ایک گرا زمین کی ڈھیلی کر دے اور یہ چند گھنٹوں میں جا کر سورج میں پڑ جائے تو کائنات میں کوئی جانتا بھی نہ ہو کتنی خراب آبادیاں تھیں اور قبرستان تھے اور مسجدیں تھیں اور مندر تھے اور چند گھنٹوں کیا چند سیکنڈ جلا کر بالکل رابط کرتے کوئی جانے نہ کے آپ کوئی بھی یا نہیں تو دل کی کا فرق پڑتا ہے سے اور اس کو دیکھو حدیث میں بھی آیا ہے بات چیت ہوئی عبد الرحمان اتنے عوف اور خالد اتنے ولید رضی اللہ کے درمیان دونوں بڑے آدمی تھے عبد عبدالرحمٰن اتنے رضی اللہ نے اسلام قبول کیا ہے تو رضی اللہ کی دعوت پہ اسلام کے آغاز میں یہ عبد الرحمان اتنے اور رضی اللہ یہ خلفاء راشدین کے فلنا شخصیت تھی ان سے کم نہیں تھے رضی اللہ کبھی بھی انہیں خلافت کے لوگوں میں منتخب نہ کرتے تو عبد نے اسلام قبول کیا اللہ عنہ کے کہنے سے پھر مکہ میں ان لوگوں میں شامل ہے جن کا اللہ نے قرآن ذکر کرنا نے کہا رو کی تبدیلی کہ میری راہ میں ستائے گئے آپ سوچیں کہ شریف آدمی اس کے لیے کوئی آدمی تنگ کیا جاتا ہے اور ریکارڈ کرتا ہے کہ تیار اس نے میری وجہ سے بڑی تکلیف اٹھائی ہے اللہ نے یہ کہا اللہ نے کہا یہ میرے ایسے اچھے بندے ہیں حضور کی تبدیلی میری راہ میں ستائی گئی عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے جنہیں ستایا گیا تھا کہ ہجرت کی تھی بدر اور بندر بیٹھ رضوان فتح مکہ کہاں کہاں نہیں بولے ہر جگہ نہیں خالد بن ولید رضی اللہ نے ایمان قبول کیا تھا ہجری خدیفیہ کے بعد فتح مکہ سے ایک سال پہلے کچھ بات کی طاقت میں ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے خالد عبد الرحمان کو تم کہتے اس کے منہ آتے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ عبد الرحمان آدھا تیر جو آدھا کلو جو گندم یہ خدا کے راستے میں خرچ کر دے اور تم سونے کا پہاڑ بہت کے برابر سونا خدا کی راہ میں خرچ کرو تو تم اس کے فرض کیے گئے کہ آدھے میں بھی نہیں پہنچ سکتے ایک پاؤ کے برابر نہیں پہنچ سکتے اللہ کے خالد رضی اللہ اس مقام کے آدمی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا ہے کہاں سے کہاں پہنچا دے گا اس لیے کہ جو اسلام کے لیے اخلاص اور دل کا تعلق اور قربانی ادھر تھی ادھر تو نہیں تھی تو فرق پڑتا ہے انسان نے اسلام کو کس طرح سے حاصل کیا مجاہدہ ریاست قربانی دینا جان کی مال کی در کرنا ان سب چیزوں سے انسان کے اندر قرض کی کیفیت سے اثر پڑتا ہے یہ کہ دل مضبوط ہوتا ہے قربانی دینے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے جب جذبہ بڑھتا ہے تو اللہ کی قدر کرتا ہے کوئی جانے نہ جانے خدا کو کریڈٹ دیتا ہے اور یہ کریڈٹ آخر پہ پہنچ کے جنت میں درجوں کی صورت میں بھی مل جائے گا اسی شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ شریعت کے آہار میں اثرات ہوتے ہیں حکمتیں ہوتی ہیں لیکن دیکھو آہار جو ہیں ان کا ایک تو نفس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ہو یا ظلم ہو اب یہاں سے انہوں نے ایک بحث شروع کی اور کہتے ہیں لیکن دیکھو کچھ لوگ وہ آتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ شریعت کے کام میں مسئلے آتے ہیں وہ کہتا ہے وہی آتے ہیں وہ خیال کرتا ہے کہ ان تصویر آدر بننے و تصویر و اصول ہی و قرور ہی ہم دس ہوں وہ آدمی کہتا ہے یہ تو میں مانتا ہوں کہ شریعت کے کاموں میں اللہ کے کاموں میں مسئلے اور حکمتیں ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ لکھنا اور شریعت کے ہر ہر حکم میں مستحت کا ثابت کرنا اور اس کے دن کچھ اصول طے کرنا پھر اس کے بعد اصولوں کے مطابق آگے طے کرنا یہ سب ناممکن ہے نہیں ہو سکتا یہاں سے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تین شبہات کا اظہار کیا اور تین شبہات کو انہوں نے اس آدمی کے کھاتے میں ڈالا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے کاموں میں اور حکمت ہے لیکن یہ کام ایسا ہو جائے کہ جس طرح ہر ایک فن کی کوئی کتاب ہوتی ہے مثلا آپ پڑھتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ایک جگہ سے آپ کے چیپٹر تک بتاتے ہیں اردو آپ بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو علی بات لال سال سے شروع کرتا ہے اور آخر پہ پہنچتے پہنچتے وہ جملے لکھنے لگتا ہے ایسی حقم کی کتاب ہوتی ہے میڈیسن کی کتاب ہوتی ہے ڈاکٹر پڑھنا شروع کرتے ہیں پھر ہوتے ہوتے وہ کتاب تک پہنچتے ہیں کہ جی میڈیکل کا کیا اسی طرح کوئی ایسی کتاب جس میں اصول سے لے کے شروعات تک بڑے بڑے کاموں سے لے کے کے چھوٹے چھوٹے کاموں تک پیس ہو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے کام ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ لکھا جا سکے ایسی کتاب نہیں ہو سکتی اور پھر وہ کہتا ہے کتاب ہونی بھی نہیں چاہیے ایک تو ہو نہیں سکتی دوسرا کہتا ہے ہونی بھی نہیں چاہیے کیوں شاہ صاحب رحمت اللہ نے تین جملے کہے وہ کہتے ہیں اقلن لفافی وہ عروض رہا عقل میں میری یہ آتا ہے کہ مسائل شریعت کے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے تو عقل ہر ایک مسئلے میں دخل دے عقل ہر ایک مسئلے کا احاطہ کر دے اور پھر شریعت نے جو اس میں حکمت رکھی ہے اس کی طے اور گہرائی تک بھی عقل پہنچ جائے یہ ہر ایک یہ کے بس کی بات ہی نہیں ہے تو مطلب باقی کہاں جاؤ مطلب یہ ثابت کر لو گے کہ نماز میں یہ حکمت ہے روزے میں یہ حکمت ہے حج میں یہ حکمت ہے اب تک کیا کام کرے گی جب پتا چلے گا کہ صاف جی چکر لگانے ہیں سفار مروا کے لوگ اکثر صرف سوچو ایک ستون ہے پتھر ہے اور تم وہاں جا کر پتھر پتھر مارتے ہو رمی کرتے ہو حج میں اب انسانیتیں کیا بتائیں کہ رمی کیوں ہوتی ہے کیوں کر رہے ہو رمی تم یہی گے کہ اللہ نے عبادت کرا دی ہے بس اللہ کا حکم ہے اب اسے اصل سے ثابت کرو تو آج ہے میں نے مانا کہ شریعت کے گاؤں میں نسلتے ہیں مگر ہر ہر کام میں نسلت کو ڈھونڈنا اس کی کتاب لکھنا عقل میں نہیں آتی بات دوسرا جملہ کیا اور شرح یہ شریعت کے مطابق اگر ان سوچو تو یہ کام نہیں کیا جا سکتا میں آزادی ادا کرتے اس لیے کہ اس سے پہلے یہ کتابیں لکھی ہی نہیں گئی جس طرح حدیث کی کتابیں دیکھتے ہیں فقہ کی کتابیں دیکھتے ہیں تفسیر کی کتابیں دیکھتے ہیں حدیث شروع ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی مسائل جو تھے وہ پہلی صدی کے آخر پہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی پہلے جو کہا لکھنا شروع ہو گئے تھے تو اگر یہ شریعت کے ہر کام میں حکمتوں کا ڈھونڈنا یہ عقلت تو ہو ہی نہیں سکتا تم کو شریعت کے مطابق ہے میں کہتا ہوں شریعت کے مطابق نہیں اگر شریعت کے مطابق ہوتا تو پچھلوں نے کچھ لکھا ہوتا نا باوجود اس کے کہ ان کے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھا اور ان لوگوں کا علم بھی بڑا مضبوط تھا تو جو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھا اور علم زیادہ تھا اس زمانے میں کسی نے نہیں لکھا تو کسی کا نہ لکھنا پکانا کل اتفاق کہہ رہا تھا کئی کمرے پوری امت نے خاموشی سے اتفاق کر لیا تھا کہ ہم اس دن پہ بولیں گے تو جو کام رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا صحابہ رضی اللہ کے دور میں نہیں ہوا امت نے ایسے چھوڑ دیا جسے اتفاق کر دیا تھا کہ ہم کے شریعت کے مسائل پر عقلی طور پہ بحث کریں گے ہی تو اب تم کیسے کر سکتے ہو نہ شریعت اجازت دیتی ہے نہ عقل اور یہ پھول اور تیسری بات کچھ یہ کہتا ہے کہ لئی کی نئی موقف قسم دے صاحب اس علم پہ لکھنے کو کچھ فائدہ بھی نہیں ہے

ایک شہری آدمی کہتا ہے کہ زکات اس لیے شریعت نے فرض کی کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے غریبوں کی حالت بہتر ہو تو اس کو جو علم ہے اس مسئلے کا اور آدمی کو جو علم نہیں ہے تو ثواب میں تو دونوں ہی برابر ہیں کیوں سر صفائی کرتے ہو اتنی کتابیں لکھتے ہو مصلیحتوں کو ڈھونڈتے ہو نہ وقلاً تم ساری شریعت کے نظام کو اپنے قابو میں لا سکتے ہو نہ شریعت کیسی ہے تمہیں کیونکہ شریعت کیسی ہوتی تو پچھلوں نے بھی کیا ہوتا اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب شریعت پہ عمل کرنا ہی ہے تو کیا عمل اس وجہ سے کرنا ہے کہ اس کی مصلیت پتا چلے اس کے جواب پہلے آپ کا شاہ صاحب رحمۃ اللہ جا کہا تھا شریعت پہ تو عمل کرنا ہی ہے مصلیت پتا چلے یا نہ چلے وہ کہتا ہے جب آپ جسے مسلحت معلوم ہو اور وہ جسے مسلحت معلوم نہیں ہے دونوں برابر ہو تو پھر اس کتاب کو پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہے اب ایک ڈاکٹر ہے وہ روٹی کھاتے ہوئے یہی سوچتا ہے اس میں گندم کتنی ہے نشاستہ کتنا ہے کاربوہائیڈریٹ کیا ہیں اور اس میں وٹامن کون کون سے ہیں یہ چیزیں تو اس پر اتنے ہی خون اور جسم بننا ہے جتنا ایک دیہاتی کا بننا ہے دوسرے سے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں تو صاحب اللہ کہتے ہیں اس کر کے کھانا کھاؤ کیا ضرورت ہے آپ ڈاکٹر کی طرف سوچنے کی کہ اس میں پروٹین کتنی ہے اور اس میں وٹامن کتنے ہیں اور یہ چیز کتنی ہے تو جب یہ ثابت ہوا کہ عمل کرنے کے لیے دین کی حکمتوں کا علم ہونا نہ ہونا برابر ہے تو پھر ضرورت کیا ہے یہ تین اشکارات پیش کیے ہیں صاحب رحمت اللہ نے اور ساتھ ہی اس کے لکھ ہے کہ بہت ہی جنون اور یہ سارے خیالات فاسد ہیں غلطی پہ مبنی ہیں میں تمہیں اس کے جواب بتاؤں اور صاحب رحمت اللہ نے یہ اعتراضات قائم کیے اور پھر اس کے جوابات دیے یہ مسلمانوں کی بہت بڑی خوبی اور ان کے مناسب میں شمار کیے جانے کے کام بات ہے کہ ہزاروں سینکڑوں ہزاروں ایسے ملیں گے خود ہی اس کا پیش کرتے ہیں خود ہی اس کا جواب دیتے وہ جانتے تھے نا اس حکمت کو کہ ہماری کتاب عوام میں جائے گی تو لوگ اس لیے یہ اعتراض کر سکتے ہیں تو خود ہی کہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو یہ اعتراض میں اس کا جواب دیتا ہوں ممکن ہے لوگ اس کو پڑھیں اور لوگ اس پر اعتراض کریں تو میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا جواب سے شاہ صاحب رحمت اللہ نے ہر طرف سے کہہ دیا شریعت کے اعتبار سے بھی عقل کے اعتبار سے بھی کہ کل کو کوئی عقل کا استعمال کرے شریعت کا استعمال کرے تو ممکن ہے میری کتاب اجت اللہ کو کہے کہ اس کے لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے اجت اللہ جنہوں نے پڑھ کیا اور نہیں پڑھی نماز انہوں نے ایک ہی طرح پڑھنی ہے تو کی سب کو ایک جیسا ملنا ہے تو آپ کو لکھا شارزاد رحمت اللہ ہیں یہ سارے کے سارے جنون جو ہیں یہ سارے خیالات فاصل ہیں اور پھر شارجہ رحمت اللہ علیہ کے جوابات شروع کیے ہیں جو پہلا اعتراض ہے نا کہ عقل میں ہر چیز نہیں سنبھال سکتی اس کا جواب ہم اس نے تھوڑا دیا ہے اور جو باقی دو اعتراضات ہیں اس پہ حضرت نے چھ سات جوابات آگے دیے وہ ان شاء اللہ ہم